ہیں ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتے ہیں اور تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وبا والی جگہ میں نہ جاؤ اور وہاں سے نہ نکلو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ لوگ چار ہزار تھے ایک اور روایت میں ہے کہ آٹھ ہزار تھے بعض نو ہزار کہتے ہیں بعض چالیس ہزار بتاتے ہیں بعض تیس ہزار سے کچھ اوپر بتاتے ہیں یہ لوگ زاوردان یا زروروان نامی بستی کے تھے جو واسط کی طرف ہے بعض کہتے ہیں اسی بستی کا نام ادرعات تھا یہ لوگ تعاون کے مارے اپنے شہر کو چھوڑ کے بھاگے تھے ایک بستی میں جب پہنچے وہیں اللہ کے حکم سے سب مر گئے اتفاق سے ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر زندہ کر دیا بعض کہتے ہیں ایک چٹیل صاف ہوادار کھلے پر فضا میدان میں ٹھہرے تھے اور دو فرشتوں کی چیخ سے ہلاک کیے گئے تھے جب ایک لمبی مدت گزر چکی ان کی ہڈیوں کا بھی چونا چونا ہو گیا اس جگہ بستی بس گئی تب حزقیل نامی ایک نبی وہاں سے نکلے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور حکم دیا کہ تم کہو کہ اے بوسیدہ ہڈیوں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم سب جمع ہو جاؤ چنانچہ ہر ہر جسم کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ ندا کرو کہ اے ہڈیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گوشت پوس رگیں پھٹے بھی جوڑ لو چنانچہ اللہ کے اس نبی کے دیکھتے ہوئے یہ بھی ہو گیا پھر آواز لگائی کہ اے روح ہو اللہ تعالیٰ کا تمہیں حکم ہو رہا ہے کہ ہر ہر روح اپنے قدیم جسم میں آ جائے چنانچہ یہ سب جس طرح ایک ساتھ مرے تھے اسی طرح ایک ساتھ جی اٹھے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا سبحانک لا الہ الا انت اے اللہ آپ پاک ہیں آپ کے سوا کوئی سچے معبود نہیں یہ دلیل ہے قیامت کے دن اسی جسم کے ساتھ دوبارہ جی اٹھنے کی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بھاری فضل و کرم ہے کہ وہ زبردست ٹھوس نشانیاں اپنی قدرت قاہرہ کی دکھا رہے ہیں لیکن باوجود اس کے بھی لوگ نا قدرے اور بے شکرے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں یہ لوگ وبا سے بھاگے تھے اور زندگی کے حریث تھے تو اس کے خلاف عذاب آیا اور فوراً ہلاک ہو گئے مستد احمد کی حدیث میں ہے کہ جب عمر الخطاب رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف چلے اور سرغ میں پہنچے تو ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ وغیرہ سرداران لشکر ملے اور خبر دی کہ ملک شام میں آج کل وبا ہے چنانچہ اس میں اختلاف ہوا کہ اب وہاں جائیں کہ نہ جائیں بالآخر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب آئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب وبا کسی جگہ آئے اور تم وہاں ہو تو وہاں سے اس کے ڈر سے مت بھاگو اور جب تم کسی جگہ وہاں کی خبر سن لو تو وبا اس حالت میں جاؤ بھی مت فاروق رضی اللہ عنہ نے سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی پھر وہاں سے واپس چلے گئے مسند احمد کی روایت میں ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو اگلی امتوں پر ڈالا گیا تھا پھر آگے اللہ نے فرمایا جس طرح ان لوگوں کا بھاگنا انہیں موت سے نہ بچا سکا اسی طرح جہاد سے منہ موڑنا بھی بیکار ہے اجل اور رزق دونوں قسمت میں مقرر ہو چکے ہیں رزق نہ بڑھے نہ گھٹے موت نہ پہلے آئے نہ پیچھے ہٹے اور جگہ ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے رک کر بیٹھ گئے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے ہیں کہ یہ جہادی شہدا بھی اگر ہماری طرح رہتے تو مارے نہ جاتے ان سے کہو کہ ذرا اپنی جانوں سے بھی تو موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو اور جگہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اے اللہ ہم پر لڑائی کیوں لکھ دی کیوں نہ ہمیں ایک وقت تک فرصت دی جس کے جواب میں فرمایا کہ مضبوط برج بھی موت کے سامنے ہیچ ہیں اس موقع پر اسلامی لشکروں کے جیوٹ سردار اور بہادروں کے پیشوا اللہ کی تلوار اور اسلام کے پشت پناہ ابو سلیمان خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کا وہ فرما نقل کرنا بالکل مناسب وقت ہوگا جو آپ نے عین اپنے انتقال کے وقت فرمایا تھا کہ کہاں ہیں موت سے ڈرنے والے لڑائی سے جی چرانے والے امرد وہ دیکھیں کہ میرا جوڑ جوڑ اللہ کی راہ میں زخمی ہو چکا ہے سارے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تیر تلوار نیزہ برچھا نہ لگا ہو لیکن دیکھو کہ آج میں اپنے بستر پر فوت ہو رہا ہوں میدان جنگ میں نہ رہا پھر پروردگار عالم اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں جو جگہ بجگہ دی جاتی ہے صحیح مسلم کی اس حدیث میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ہر رات آسمان دنیا پر اتر آنے کی بات مذکور ہے اس میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کون ہے جو ایسے اللہ کو قرض دے کہ جو اللہ نہ مفلس ہیں نہ ظالم قرض حسن سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور بال بچوں پر خرچ کرنا بھی ہے اور تسبیح و تقدیس بھی ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اسے دگنا چار گناہ کر کے دیں گے جیسے اور جگہ ہے مثر الدین الفقون فی سبیل اللہ کا مثلی حب الآیہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال اس دانے جیسی ہے جس کی سات بالیں نکلیں اور ہر بالی میں سات دانے ہوں اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں اس آیت کی تفسیر بھی عنقریب آئے گی انشاء اللہ تعالی کعب الاحبار رحمہ اللہ سے ایک شخص نے کہا میں نے ایک شخص سے یہ سنا ہے کہ جو شخص قلو اللہ احد کو ایک دفعہ پڑھے اس کے لیے موتی اور یاقوت کے دس لاکھ محل جنت میں بنتے ہیں کیا میں اسے سچ مان لوں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے بلکہ بیس لاکھ محل جنت میں بنتے ہیں بلکہ بیس لاکھ اور بھی اور تیس لاکھ اور بھی اور اس قدر کہ ان کی گنتی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ اضعافاً کثیرہ فرماتے ہیں تو پھر اسے مخلوق گنتی کی طاقت کیسے رکھے گی پھر آگے اللہ نے فرمایا رزق کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخیلی یعنی کنجوشی نہ کرو وہ اللہ جسے چاہیں دیں اس میں بھی حکمت ہے اور جسے چاہیں نہ دیں اس میں بھی مصلحت ہے تم سب قیامت کے دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے